اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کر دیں گے